تو اللہ نے ایک کوا بھیجا زمیں کریتا کہ اسے دکھائے کاؤں کر اپنی بھائی کی لاش چھپائے بولا ہائے خرابی میں اس کوے جیسا بھی نہ ہو سکا کہ میں اپنی بھائی کی لاش چھپاتا تو پچھتاتا رہ گیا